شریف جو لاتے ہیں تو ان پر جو ہے مکہ شریف کی یا کابت اللہ شریف کی تصویر ہوتی ہے اور اگر اس نماز کو استعمال کیا جائے تو اس سے بے ادبی ہوتی ہے تو اگر اس یعنی مسلح پر سے وہ تصویر ہٹا دی جائے تو کیا اس طرح گناہ تو نہیں ہوگا اس بارے میں تاکہ اس مسلح کو استعمال کیا جائے لیکن اگر تصویر کے ساتھ مسلح استعمال کرتے ہیں تو بے ادبی ہوتی ہے تو کیا اس مسلح پر سے کابت اللہ شریف کی تصویر ہٹانا جائز ہوگا اس بارے میں روشنی فرما دیجیے جزاک اللہ خیر جہاں بھائی ایسے ہٹائیں گے وہ تو انہیں کندھا ہوتی ہے اوپر تو نہیں لگائی ہوتی آپ تصویر کو وہاں سے ہٹا دیں گے وہ تو مسلح کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پورے کے پورے مسلح کو وہاں سے کرنا پڑے گا یا کم از کم اتنے حصے کو جو اوپر جس اس کو کاٹیں گے تبھی وہ ہوگا تو بجائے اس کے اتنی محنت کرنے کے نیا مسلح آدمی لے اور اس مسلح کو جس پر خانہ کعبے کی یا روزہ مقدسہ کی تصویر ہے اس کو دیوار پر لٹکا دے جہاں اور تصویریں لٹکاتے ہیں ان کی بجائے خانہ اور روزہ مقدسہ کی تصویر دیوار پر لٹکا دی جائے اور اس کی بجائے نیا جو ہے مسلح لے لیا جائے ایک تو یہ ہے کہ وہ تصویر کو مٹانا بڑا ہے اور مٹانے کے بعد پھر ویسے بھی وہ مسلح جو ہے وہ عجیب سا لگے گا اور آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے چیز جو ہے وہ بہرحال اچھی خورت ہونی چاہیے وہ بد نماز لگے گا اس کے بعد اگر وہ کاٹیں گے تو کیونکہ ویسے اوپر نہیں لگا ہوتا کہ آدمی اس کو پکڑ کے کوئی جس طریقے سے وہ اسٹیکر وغیرہ لگا ہوتا ہے اسٹیکر تو ہوتا نہیں ہے کہ آدمی اس کو پکڑ کے اتار لے تو وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ یعنی اس کو کسی ادب والی جگہ پہ لگا دیا جائے اور نیا مسلح جو غیر ادب والی تصویروں کے ہے بغیر تصویروں کے مسلح وہ لیڈ کر اس کو استعمال کیا